حضرت عبداللہ سالم سبلان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امانت داری سے بہت خوش تھیں اور ان سے اجرت پر کام کروایا کرتی تھیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو فرمایا کرتے تھے انہوں نے تین دفعہ کلی کی اور ناک چھاڑا اور اپنا چہرہ تین دفعہ دھویا پھر اپنا دایاں اور بایاں ہاتھ یعنی بازو تین تین دفعہ دھوئے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ سر کے اگلے حصے پر رکھا اور پیچھے تک پورے سر کا ایک دفعہ مزہ کیا پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر پھیرے پھر رخساروں پر پھیرے سالی نے کہا میں جب مکاتب تھا تو آپ کے پاس آیا کرتا تھا وہ مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی بلکہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے باتیں کیا کرتی تھیں حتیٰ کہ میں ایک دن ان کے پاس آیا اور میں نے کہا اے ام المومنین میرے لیے برکت کی دعا فرمائیے وہ کہنے لگی کیا بات ہے میں نے نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے آزاد فرما دیا ہے وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت فرمائے اس کے بعد پردہ لٹکا لیا اور اس دن کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا سنن نسائی حدیث نمبر سو